ایمان کو مضبوط کرنا اکسٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے ایک ایسے شخص کے بارے میں رپورٹ کیا جو اپنے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتا تھا جسے کچھ لوگوں نے غیر محب وطن قرار دیا تھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اپنی قوم کا سچا محب وطن قومی ترانے کے دوران کھڑے ہونے یا پرچم کو سلامی دینے سے انکار نہیں کرتا ایک سچا محب وطن وہ ہے جو دوسروں کی حمایت کرتا ہے جیسے کہ ان کی حکومت ایسے کاموں میں جو اسلام کے حوالے سے فائدہ مند اور قابل ہیں خواہ خاص کا انتظام ذمہ دار کوئی بھی ہو اور جو دوسروں پر تمیری تنقید کرتا ہے جیسے کہ ان کی حکومت جب وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کی نظر میں قابل ملامت ہو اس بات سے قط نظر کے اسے کس نے ترتیب دیا ہے یہ تنقید قانون کی حدود میں تمیری ہونی چاہیے اور ہر قسم کی بہودہ یا بہودہ باتوں اور افعال سے گریز کرنا چاہیے اسے کبھی بھی بغاوت پر منتج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے صرف معصوم لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جسے تاریخ نے بار بار واضح طور پر دکھایا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس طرح کا برتاؤ کر سکتا ہے چاہے وہ سیاسی یا سماجی اثر و رسوخ کی پوزیشن میں نہ ہو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہر شخص دوسروں خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنے والے مفہوم کے مطابق برتاؤ کرنے نیکی کی حمایت کرنے اور برائی سے منع کرنے سے ایک سچے محب وطن کی طرح برتاؤ کر سکتا ہے باب پانچ المان آیت دو اور نیکی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اگر ہر خاندانی یونٹ اس طرح کا برتاؤ کرے تو بلا شبہ اس کا اثر ہر قصبہ شہر اور بلاخر قوم پر پڑے گا یہاں تک کہ حقیقی بہتری آئے گی جس کے نتیجے میں سب کو فائدہ پہنچے گا خواہ وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں یہ نیک نیتی اور خلوص نیت کے ساتھ اس کا ساتھ دینا کسی قوم کو اس طرح سنوارنا ہی حقیقی حب الوطانی ہے باقی سب صرف ایک بے معنی شو ہے اس طرح کوئی ایک ملک کو حقیقی معنوں میں دوبارہ عظیم بناتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا تریسٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر میں بحث کرنا چاہتا تھا اس نے ماضی سے سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا ایک مسلمان کے لیے ایک اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے یعنی تخلیق میں کوئی بھی چیز عقلمندی کے بغیر واقع نہیں ہوتی چاہے لوگ اس حکمت کو فوری طور پر نہ دیکھیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پیش آتی ہو خواہ وہ آسانی یا مشکل کا سامنا کر رہا ہو بوتل میں ایک پیغام کی طرح سمجھے انہیں بوتل کا جائزہ لینے اور جانچنے میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ محض ایک میسنجر ہے جو اہم پیغام پہنچاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان واقع ہونے والی اچھی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں اس طرح اچھی چیز کے اندر موجود پیغام سے غافل ہو جاتے ہیں آ وہ مشکلات کے دوران غمگین ہو جاتے ہیں اس طرح مشکل کے اندر موجود پیغام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے ہر صورتحال کو متوازن انداز میں دیکھیں باب ستاون الحدید آیت تیس تاکہ تم اس چیز پر نا امید نہ ہو جو تم سے چھوٹ گئی ہے اور جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس پر فخر نہ کرو یہ آیت مختلف حالات میں خوش آ غمگین ہونے سے منع نہیں کرتی کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے لیکن یہ ایک متوازن نقطہ نظر کی نصیحت کرتا ہے جس کے تحت کوئی انتہائی جذبات سے بچتا ہے یعنی خوشی جو حد سے زیادہ خوشی ہے آغم جو کہ ضرورت سے زیادہ اداسی ہے یہ متوازن نقطہ نظر کسی کو اپنے ذہن کو بوتل کے اندر موجود زیادہ اہم پیغام پر مرکوز کرنے کی اجازت دے گا اس کے اندر صورتحال کے اندر چاہیے آسانی ہو اور مشکل کی صورتحال چھپے ہوئے پیغام کو جانچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ایک مسلمان اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے بعض اوقات یہ پیغام جاگنے کی کال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اس سے پہلے کہ ان کا وقت ختم ہو جائے بعض اوقات یہ ان کے درجات کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہوگا دوسری بار ان کے گناہوں کو مٹانے کا طریقہ اور کبھی کبھی یہ یاد دہانی کہ وہ دنیاوی مادی دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے اپنے آپ کو منسلک نہ کرے اس تشخیص کے بغیر کوئی شخص اپنی دنیاوی آدینی زندگی کو بہتر بنائے بغیر محض واقعات سے گزرے گا ایمان کو مضبوط کرنا سٹ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی اطلاع دی تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کسی کی زندگی میں کیا فائدہ مند اور نقصان دہ ہے جب کوئی مسلمان اسلام کی تعلیمات کا مشاہدہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ بعض دنیاوی نعمتوں کو مثبت انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن دوسری جگہوں پر اسے منفی انداز میں بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں زیادہ تر چیزیں فطری طور پر اچھی بری نہیں ہوتی جو چیز انہیں اچھا برا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا کی طرف لے جاتے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر قرآن کریم نے شریک حیات کو سکون رحم اور پیار حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے باب تیس اربن آیت اکیس اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی لیکن اسی قرآن پاک نے یہ تنبی بھی کی ہے کہ میاں بیوی اور بچے بھی مسلمان کے دشمن ہو سکتے ہیں باب سٹ تغابن آیت چودہ اے جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں لہذا ان سے بچو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سکون کا ذریعہ بنتے ہیں جب وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں جس میں اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق سامنا کرنا شامل ہے اس پر ہو لیکن کسی کے گھر والے ان کے دشمن بن سکتے ہیں اگر وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹا دے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود دنیاوی نعمتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور فیصلہ کریں کہ آیا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ترغیب دیتے ہیں نہ انہیں اس سے ہٹاتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو دونوں جہانوں میں اپنے فائدے کے لیے اقدامات کرے جو کوئی یہ خود تشخیص باقاعدگی سے کرتا ہے وہ یہ پائے گا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال جاری رکھے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کو یقینی بنائے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے لیکن اگر وہ یہ خود تشخیص کرنے میں ناکام رہے تو وہ محالہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں عطا کی گئی ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا میں ایک مشکل زندگی اور سخت احتساب اور ایک عظیم دن پر ممکنہ سخت سزا ہوگی باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور باب نو توبہ آیت چوبیس کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار وہ مال جو تم نے کمایا ہو تجارت جس کے زوال کا تمہیں ڈر ہو اور وہ مکانات جن سے تم خوش ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو اس کی راہ میں جہاد کرو پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنے حکم پر عمل نہ کرے ایمان کو مضبوط کرنا پینسٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس میں کورونا وائرس اور عوام کو اس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا ہے حیرت کی بات ہے کہ یہ اقدامات جن کو اب غیر اسلامی ممالک نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی نصیحت قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار چار سو سال پہلے کیسے کی تھی مثال کے طور پر لوگوں کو دن بھر باقاعدگی سے ہاتھ دھونے کی تلقین کی جا رہی ہے جبکہ اسلام ایک مسلمان کو اپنے ہاتھ بازو چہرے اور پاؤں دن میں پانچ مرتبہ دھونے کا مشورہ دیتا ہے جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے در حقیقت امام مالک کی موتا کتاب دو حدیث نمبر سینتیس میں پائی جانے والی ایک حدیث اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ ایک سچا مومن دن بھر وضو کی حالت کو برقرار رکھتا ہے یعنی وہ پانچوں فرض نمازوں کے لیے نہ صرف جسم کے ان حصوں کو دھوتے ہیں بلکہ جب بھی بیت الخلا استعمال کرتے ہیں تو دن بھر وضو کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا مشورہ دیا گیا ہے سنن نسائی نمبر دو سو اٹھاون میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سونے سے پہلے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی ہے سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار دو سو ستانوے اور تین سو چورانوے میں موجود احادیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے سادہ لفظوں میں لوگوں کو اچھی حفظان صحت کی تلقین کی گئی ہے اور اسلام نے صحیح مسلم نمبر دو سو تیئیس میں موجود ایک حدیث میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے جس کی اسلام نے بہت پہلے نصیحت کی ہے کیونکہ یہ اکثر بےہودہ اور گناہ کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے در حقیقت جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چار سو چھ میں موجود حدیث کے مطابق یہ نجات کا عنصر ہے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دوسروں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں اسلام نے اس تعلیم کو سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار نو سو اکہتر میں موجود ایک حدیث میں تو اچھی بات کہنے آ خاموش رہنے کا اعلان کرتے ہوئے گھیر لیا ہے جو کہ دوسروں کے ساتھ میل جول کو محدود کرنے پر دلالت کرتی ہے آخر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس مشکل میں لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے جیسا کہ خوراک کی فراہمی لیکن اسلام ایک ہزار سال سے اس کی اہمیت کا درس دیتا آیا ہے مثال کے طور پر سنن ابو داؤد نمبر چار ہزار آٹھ سو ترانوے میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے آخر میں مسلمانوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھایا جا سکے ایمان کو مضبوط کرنا چھیاسٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے کچھ مجرموں کے رویے اور رویے کے بارے میں بتایا جنہوں نے جرم کی زندگی کا انتخاب کیا کیونکہ وہ آسان اور سادہ طریقے سے دولت حاصل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی اور مذہبی دونوں معاملات میں اس قسم کی فوری فکس ذہنیت سے بچیں بدقسمتی سے بعض مسلمانوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے باز آ جاتے ہیں اس کی ممانتوں سے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے وہ اس کے بجائے فوری حل تلاش کرتے ہیں ایک مختصر روحانی مشق کی خواہش رکھتے ہیں جس سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ رویہ نہیں تھا حالانکہ انہیں زیادہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اللہ تبارک و تعال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی لمحے میں فتح و نصرت عطا کر سکتا تھا اور اسلام کو پھیلا سکتا تھا لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دو دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ لگا ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بغیر محنت کے دنیاوی چیزیں حلال طور پر حاصل نہیں کر سکتے تو وہ بغیر محنت کے دینی نعمتیں کیسے حاصل کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سب سے بڑی روحانی مشق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے مسائل کا کوئی فوری حل نہیں ہے کیونکہ کائنات کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اگر کوئی مسلمان مشکلات سے نکلنا اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا سڑسٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے نئی چیزوں اور تجربات کو دریافت کرنے کی اطلاع دی بعض مسلمانوں نے ایسی ذہنیت اختیار کی ہے جس کے تحت وہ ہمیشہ اسلام کے حوالے سے مختلف چیزوں اور تعلیمات کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے رہتے وہ جان بوجھ کر لیکچرز اور علم کی تلاش کرتے ہیں جو قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے تجربہ کر چکے ہیں اور اس سے مختلف ہیں اگرچہ یہ کوئی بری صفت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو گمراہی کا باعث بن سکتا ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اس علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے جو اس نے پہلے ہی سنا اور مطالعہ کیا ہے پھر بھی نئی اسلامی معلومات اور علم کا تجربہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سیدھے الفاظ میں اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہا ہے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں تو نئی چیزیں سیکھنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا اس پر عمل کرنا جو کسی نے پہلے ہی سنا اور مطالعہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکثر معلومات کے اہم ٹکڑوں کو دہراتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو صرف ایک بار نماز قائم کرنے کا حکم دینے کی ضرورت تھی لیکن اس نے قرآن پاک میں کئی بار ایسا کیا ہے جس طرح ایک طالب علم پہلے سے حاصل شدہ علم پر عمل کیے بغیر اگلے درجے یا تعلیمی سال تک ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح ایک مسلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کرے جو اس کے پاس پہلے سے ہے یہاں تک کہ اگر وہ نئی چیزیں تلاش کرتے اور سنتے ہیں بعض احمقانہ طور پر ایمان کے بنیادی اصولوں جیسے جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کیے بغیر تقو کے اعلیٰ درجات سے مربوط علم حاصل کرتے ہیں مزید برآں نئے علم کی تلاش انسان کو ایسے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ نہیں ہوتا جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی گئی ہے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ مختلف علم کسی ایسی چیز سے مربوط ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک میں پائے جانے والے علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے پر توجہ دیں کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ ہوگا اور یہ علم ان چیزوں سے مربوط ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا جیسے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ کسی کے پاس پہلے سے موجود اہم معلومات پر نظر ثانی کرنا فائدہ مند اور درست رویہ ہے کیونکہ یہ شخص اپنے علم پر عمل کرنے کا امکان اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہے جو صرف نیا علم حاصل کرتا ہے در حقیقت یہ رویہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے اس لیے اگر کسی کو ان چیزوں کے بارے میں یاد دلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو وہ پہلے سے جانتے ہیں تو اسے اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے باب اکاون ضروریات آیت پچپن اور نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے ایمان کو مضبوط کرنا اڑسٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے ان مسائل کے بارے میں بتایا جو مشرق وسطی میں پیش آ رہے ہیں اور کس طرح لاتعداد لوگ مسائل کا شکار ہیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں محتاط رہے اور اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ مشغول ہونے سے گریز کرے تاکہ وہ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی چیزوں اور جو کچھ ہو چکا ہے ان سے غافل ہو جائے یہ ایک اہم خوبی ہے کیونکہ یہ کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مدد ملتی اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر جب کوئی مسلمان کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو وہ نہ صرف اس کی مدد کرے چاہے وہ ان کی طرف سے صرف دعا ہی کیوں نہ ہو بلکہ اسے اپنی صحت پر بھی غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی آخرکار آتو بیماری بڑھاپے یا موت سے اپنی اچھی صحت کھو دیتے ہیں اس سے انہیں اپنی اچھی صحت کے لیے شکر گزار ہونے کی ترغیب دینی چاہیے اور دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ان کی اچھی صحت سے فائدہ اٹھا کر اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب وہ کسی امیر کی موت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں نہ صرف میت اور اس کے گھر والوں کے لیے دکھ ہونا چاہیے بلکہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک دن جو ان کے لیے نامعلوم ہے وہ بھی مر جائیں گے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح امیر کو ان کی قبر پر دولت شہرت اور خاندان چھوڑ دیا گیا تھا اسی طرح وہ بھی قبر کے سامنے صرف اپنے امال کے ساتھ رہ جائیں گے اس سے انہیں اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کا حوصلہ ملے گا یہ رویہ ان تمام چیزوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے ایک مسلمان کو اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے سبق سیکھنا چاہیے جس کی نصیحت قرآن پاک میں کی گئی باب تین علی عمران آیت ایک سو اکانوے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچو اے ہمارے رب تو تو تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا بہت بلند ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جو لوگ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں ان کا ایمان روزانہ کی بنیاد پر مضبوط ہوتا جائے گا جبکہ جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ مشغول ہیں وہ غافل رہیں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کرنے سے روکے گا ایمان کو مضبوط کرنا انہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے درمیانی زندگی کے بحران کے تصور پر رپورٹ کی ایک شخص جو اس کا تجربہ کرتا ہے اکثر اپنے مقصد پر سوال اٹھاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا محسوس کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس بہت سی چیزیں ہوں اور بہت سی دنیاوی کامیابیاں حاصل کی ہوں ایسا اکثر ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے تاکہ وہ اس کی صحیح اطاعت اور عبادت کر سکیں اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو راضی کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے باب اکاون ذریات آیت چھپن میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو جدید ترین موبائل فون کا مالک ہے جس میں بہت سی خصوصیات ہیں لیکن ایک خرابی کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے جو کہ فون کال کرنا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ دیگر خصوصیات کتنی ہی اچھی ہوں مالک ہمیشہ اس کے حوالے سے ایک خلا محسوس کرے گا کیونکہ فون اپنے وجود کا بنیادی مقصد پورا نہیں کرتا اسی طرح ایک شخص اپنی زندگی میں خلا محسوس کرے گا خواہ اس کے پاس بہت سی دنیاوی چیزیں ہوں یہ احساس مسلمانوں اور غیر مسلموں کو متاثر کرتا ہے ظاہر ہے کہ غیر مسلم ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے سے آگے نہیں ہو سکتے لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرتے ہیں وہ آخر کار اپنی زندگی میں اس خلا کو محسوس کرتے ہیں یہ ان مسلمانوں کو ہوتا ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں لیکن جب وہ اپنے مقصد کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کے لیے ضروری علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ اس خلا کا تجربہ کرتے ہیں اکثر صورتوں میں وہ عربی زبان بھی نہیں سمجھتے اس لیے محض عبادت کرنے سے اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی اس خلا کو اس وقت تک پر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تخلیق کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کی عطا کردہ ہر نعمت کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کر سکے ایمان کو مضبوط کرنا ستر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے بڑے پیمانے پر پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح چیزیں ابتدائی منصوبہ کے مطابق نہیں چل رہی ہیں جیسے کہ منصوبے کی تخمینہ لاگت درامائی طور پر بڑھ رہی ہے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طویل المدتی دنیاوی منصوبے بنانا دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق بہت کم ہی ہوتی ہیں اس سچائی کو پہچاننے کے لیے کسی کو صرف اپنی زندگی اور اپنے طویل مدتی منصوبوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے قلیل مدتی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ قابل حصول ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی جذباتی عمالی مشکلات پیدا نہیں ہوتی ہیں جب چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کرتی ہیں دوسری طرف طویل مدتی منصوبوں میں ناکامی زیادہ سنگین جذباتی اور مالی مشکلات کا باعث بنے گی مزید برآں طویل المدتی منصوبے انسان کے ذہن کو ہمیشہ اس مادی دنیا پر مرکوز کرنے کا باعث بنتے ہیں جس سے وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے جس میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات یہ رویہ دونوں جہانوں میں مشکلات ہی کا باعث بنے گا لیکن جب کوئی قلیل المدتی دنیاوی منصوبے بناتا ہے تو اس سے ان کا دھیان بڑی تصویر سے نہیں ہٹتا یعنی آخرت کی تیاری اس کے علاوہ طویل مدتی منصوبے کسی شخص کو اس دنیا کے جائز پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے سے روکتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں تاخیر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے طویل مدتی مقصد کی طرف کام کرنے میں بہت مصروف ہیں یہ ان کے تعلقات میں خلل ڈال سکتا ہے اور طویل مدتی مسائل کا سبب بن سکتا ہے جیسے کہ طلاق ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جتنی چاہی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں لیکن آخر کار وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا اور فیصلہ کیا لہذا بہتر ہے کہ اس کو جتنا ممکن ہو کم سے کم کیا جائے اور اس کے بجائے دنیا میں اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور آخرت کے سفر کی تیاری پر توجہ دی جائے صحیح بخاری نمبر 6416 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اشارہ کیا ہے اپنے مسلمانوں کو اس مادی دنیا میں اجنبی اور مسافر کی طرح رہنے کی تلقین کی اللہ تعالیٰ اس طرز عمل کو برکت دے گا تاکہ مسلمان کو دونوں جہانوں میں سکون اور خوشی ملے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا اکہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے ایک مشہور شخصیت کی زندگی کی اطلاع دی جس کا انتقال ہو گیا تھا اس میں ان کی میراث اور ان کی زندگی میں حاصل کی گئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ انہوں نے بہت ساری دنیاوی کامیابیاں حاصل کی ان کی زندگی میں اب بھی ایسی چیزیں تھیں جو ان کی کامیاب میراث کو داغدار کرتی تھیں جیسے کہ جرائم اور الزامات تاریخ کے اوراق پلٹی تو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے بڑی دنیاوی کامیابیاں حاصل کی اور بعض صورتوں میں ابھی تک بنی نو انسان کو فائدہ پہنچایا وہ کم از کم ایک ایسی چیز بھی دیکھیں گے جو ان کے کارناموں کو داغدار کرتی ہے لیکن اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کرے تو انہیں کامیابی اور ان گنت چیزوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا جن سے بنی نو انسان کو فائدہ ہوتا ہے حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کی انتہائی درست اور مفصل سیرت سے یہ بات بالکل واضح ہے جس کی معتبر مسلم اور غیر مسلم مورخین نے تصدیق کی ہے کہ یہ تنقید ہے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام رول ماڈلز کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عیب سیرت کا مطالعہ کریں اور اسے اپنائیں کیونکہ دنیاوی دونوں میں حقیقی کامیابی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے اور مذہبی زندگی باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں در حقیقت یہ وہ چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے عقیدے سے قط نظر کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا ہے باب تینتیس الحضاب آیت اکیس یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے یہ سادہ سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اور دینی کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے لیکن اگر وہ اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو جو بھی داغدار کامیابی حاصل کریں گے وہ آخرکار ان کے لیے بوجھ بن جائے گی اور یہ ایک عظیم دن پر ندامت اور عذاب کا باعث بنے گی باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ایمان کو مضبوط کرنا بہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے گزشتہ دہائی کے دوران لندن کے اندر جرائم میں اضافے کی اطلاع دی بدقسمتی سے وہ کچھ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ایمان کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے جو مسلمان ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے بغیر اسلام کا دعویٰ کرنا کافی ہے جس میں عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے طریقوں سے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے لیکن جرائم میں یہ اضافہ ایمان کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے اور علم و عمل سے اسے تقویت دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جرائم اور گناہ صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جب ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے اتو اپنے کے لیے کوئی نتیجہ نہیں پڑے گا جیسے کہ جیل اور وہ کسی طرح ان سے بچ جائیں گے مثال کے طور پر ملک سے بھاگ کر لیکن جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے خواہ کھلا ہو یا خفیہ بڑا ہو یا چھوٹا اور خواہ وہ کوئی بھی حرب آزمائے بلا شبہ وہ دن آئے گا جہاں ان کے تمام امال کا حساب لیا جائے گا وہ ہمیشہ دو بار سوچے گا جرم اگنا کرنے سے پہلے اگر اس عقیدہ کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے تقویت دی جائے تو یہ جرائم اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہے گا اگر لوگ اس طرح کام کریں تو معاشرے میں امن اور انصاف پھیل جائے گا جرائم کی شرح میں کمی آئے گی اور زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اب کے صحیح ہدایت یافتہ راشدین رضی اللہ عنہم کے دور سے قریب تر ہو جائے گا صرف یہی حقیقت ایمان کی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے اسے تقویت دیتی ہے باب سولہ النحل آیت نبے بے شک اللہ عدل اور حسن سلوک اور رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کام اور ظلم سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو اور باب چوبیس النوری آیت پچپن تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے ودا کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین پر حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے والوں کو دیا تھا اور یہ کہ وہ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور قائم کرے گا ان کے لیے ترجیح دی ہے اور یہ کہ وہ ان کے خوف اور سلامتی کے بعد ان کی جگہ ضرور لے گا کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے لیکن جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں ایمان کو مضبوط کرنا تہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس میں بعض لوگوں کے ایمان اور ان کے دعووں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ اور اپنے خدا کی اطاعت ان کے دل میں ہے اس لیے انہیں عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بدقسمتی سے اس احمقانہ ذہنیت نے بہت سے مسلمانوں کو متاثر کیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خالص وفادار دل کے مالک ہیں حالانکہ وہ اسلام کے واجبات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آسانی سے قابل عمل ہے کسی شخص سے ایسی ذمہ داری عائد نہیں کرتا جو وہ نہیں کر سکتے پورا کرنا باب دو البقرہ آیت دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر فرض نہیں کرتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر تین ہزار نو سو چوراسی میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ جب کسی کا روحانی قلب پاک ہوتا ہے تو جسم پاک ہو جاتا ہے یعنی اس کے امال درست ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کا روحانی دل فاسد ہو تو جسم فاسد ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے عمال خراب اور غلط ہوں گے پس جو شخص اپنے فرائض کو عملی طور پر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا وہ کبھی بھی خالص روحانی قلب کا حامل نہیں ہو سکتا مزید برآں کفر اسلام کا لفظی انکار اعمال کے ذریعے ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہے حالانکہ کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایک مثال سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اگر کسی لائل شخص کو کسی دوسرے قریب آنے والے شیر کی طرف سے خبردار کیا جاتا ہے اور بے خبر شخص حفاظت کے حصول کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے تو وہ ایسا شخص سمجھا جائے گا جس نے ان کو دی گئی وارننگ پر یقین کیا ہو کیونکہ اس نے انتباہ کی بنیاد پر اپنے طرز عمل کو ڈھال لیا تھا جبکہ اگر بے خبر شخص تنبی کے بعد عملی طور پر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا تو لوگ شک کریں گے کہ وہ ان کو دی گئی وارننگ پر یقین نہیں کرتے خواہ وہ خاو شخص زبانی طور پر ان کو دی گئی وارننگ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے آخر میں اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا عملی طور پر مظاہرہ کرنا ان کا ثبوت اور ثبوت ہے جو کہ جنت حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن ضروری ہے ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس عملی ثبوت کا نہ ہونا اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا ایک طالب علم جو اپنے استاد کو خالی امتحانی پرچہ واپس دے دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا علم ان کے ذہن میں ہے اس لیے انہیں امتحان کے سوالات کے جوابات دے کر اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح یہ طالب علم بلا شبہ فیل ہوگا اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرتے ہوئے قیامت تک پہنچے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ ان کے دل میں ایمان ہو ایمان کو مضبوط کرنا چوہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا یہ جدید دنیا کے رہنماؤں پر رپورٹ کیا یہ بالکل واضح تھا کہ وہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس دہنگان کی دولت کو اپنی ذاتی چیزوں اور غیر ضروری واقعات پر استعمال کرتے ہیں یہ شرم کی بات ہے کہ نیک پیشوں کے زمانے سے حالات اتنے بدل گئے ہیں ان دنوں جب وہ لیڈر بنے تو در حقیقت عوام کے خادم بن گئے اور عوام کا مال اپنی ذاتی چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی ذاتی دولت عوام پر خرچ کرتے جبکہ آج کل قائدین اور شاہی خاندان عوام کی دولت خرچ کرنے کے بجائے ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ قوم کے آقا ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سالے پیش رو کو اپنا نمونہ منتخب کریں اور ان کی خصوصیات کو اپنائیں مثال کے طور پر مسلمانوں کو ان تمام لوگوں کے بارے میں اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے جو ان کی نگرانی میں ہے جس کی نصیحت سنن ابو ابوداود نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس میں ایک حدیث میں کی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی ذاتی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور پھر اپنے زیر کفالت افراد کے حوالے سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں راضی کیا ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنی چاہیے لوگ ایمان کو مضبوط کرنا پچہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو درپیش وسیع مشکلات کے بارے میں بتایا اگرچہ آزمائشوں اور آزمائشوں نے اہل ایمان کو ازل سے متاثر کیا ہے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جدید دور کے امتحانات مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات اور ذلت کا باعث بنتے ہیں جبکہ نیک پیشواؤں کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا وہ دونوں جہانوں میں ان کی عزت کا باعث بنے امتحانات کے نتائج میں اس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سال پیش روی کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو درحقیقت دون حاضر کے مسلمانوں سے بھی بڑے امتحانات تھے جس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار تیئیس میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے انہوں نے اپنے امتحانات کا سامنا کیا اللہ سبحانہ اوتال کی سچی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق تقدیر پر صبر کرنے کی صورت میں مشکلات اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بحفاظت امتحان پاس کر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں جہانوں میں بڑی عزت و عنایت حاصل کی باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور باب چوبیس النوری آیت پچپن تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے ودا کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین پر حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے والوں کو دیا تھا اور یہ کہ وہ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور قائم کرے گا ان کے لیے ترجیح دی ہے اور یہ کہ وہ ان کے خوف اور سلامتی کے بعد ان کی جگہ ضرور لے گا کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے لیکن جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں جبکہ اس دور میں بہت سے مسلمانوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم نہیں رہتے وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی اور عزت صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہیں جبکہ نافرمانی صرف رسوائی کا باعث بنتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کنارے پر نہ کریں جہاں وہ آسانی کے وقت اس کے فرما بردار ہوں اور مشکل کے وقت غصے اور نافرمانی سے اس سے منہمول یہ حقیقی بندگی آ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے باب بائیس الحج آیت گیارہ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے منہ پر بے ایمان ہو جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے یہی سری نقصان ہے